دیش میں ہے کہ دنیا کتنی اچھی چیز ہے جبکہ اسے آخرت بنائی جائے آخرت میں مدد لی جائے اور وہ دنیا کتنی بری چیز ہے کہ جیسے آخرت میں جانے سے آر اور حجاب بنے ہاں آدمی کو غافل کرے وہ بری دنیا یہ پیغام ہے یہ پر اگر زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے دیا گیا کہ ہر انسان دنیا میں اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھے دنیا ہے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت انعام پانے کی جگہ ہے یہ نبیوں کی دعوت ہے یہ نبیوں کی رہنمائی ہے کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے زمین کے بڑے بڑے رقبے ہیں کہ یہ یوں نہیں پڑے ہوئے ہیں یہ کھیتی کی زمین ہے یہ باغ کی زمین ہے اس میں زعفران پیدا ہوتا ہے اس میں ادرک پیدا ہوتا ہے کی زمین ہے یہ کھیتی کی زمین ہے ایسے ہی دنیا کہ وہ آخرت کے لیے کھیتی ہے یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے اصل یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے بہت تھوڑی کل متا دنیا کلیس یہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا آدمی جمع زیادہ کرتا ہے فائدہ کم اٹھاتا ہے یہ اس کا تھوڑا ہونے کی دلیل ہے کہ جمع زیادہ کرے گا ہاں بنائے گا زیادہ اور فائدہ اٹھا گا تھوڑا کہ کروڑوں کی بلڈنگ بنائی لیکن اس کا پلنگ تو تین چار ہاتھ میں مقدار میں ہی رہے گا اس سے آگے نہیں جا لیٹے گا بیٹھے گا تھوڑی جگہ میں ہاں، اس کا فائدہ اس کے تھوڑے ہونے میں ہے اس کے زیادہ ہونے میں فائدہ نہیں ہے اس سے ہم کو آگاہ کیا گیا ہے یا تو دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے تھوڑے پر گزارا کرو وہ تھوڑا جو آخرت میں مدد کرے وہ تھوڑا جو تھوڑا آخرت میں مدد کرے کہ وہ دنیا صحیح ہے اس نے فرمایا کل متا دنیا قلیل اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر صرف دنیا ہی سامنے ہے تو یاد رکھو کہ اس کا نفع بہت تھوڑا ہے اللہ نے اس کو تھوڑا کہا تھوڑا ہے تھوڑے وقت کے لیے ہے جی ہاں تھوڑے وقت کے لیے ہے اور تھوڑی تھوڑا ہی ہے اگر وہ زیادہ کرے تو الجھ جائے گا ہاں الجھ جائے گا اس کی الجھنیں کھڑی ہو جائے گی زیادہ زیادہ کھا لیا زیادہ کھانا کھا لیا ہاں یہ مشکل ہو گیا جی ہاں۔ تو اس کی زیادتی یا اس کی زیادتی الجھنوں کا سامان ہے ہاں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر آخرت کے بنانے کی کیا صورت ہے جب ہم آخرت کے لیے ہیں تو آخرت بنانے کی کیا صورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعام اکرام پورا کرتے ہیں کہ سن کے بات ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ نے آخرت بنانے کا انتظام کیا چونکہ تمام انسانوں کی ضرورت ہے تمام انسانوں کی کامیابی آخرت بننے میں ہے اس لیے آخرت کے بنانے کے اسباب کو سب سے زیادہ آسان بنایا سب سے زیادہ آسان آخرت بنانا جی ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آدمی غریب ہو مالدار ہو بیمار ہو تندرست ہو امیر ہو فقیر ہو کہ کوئی حالت آخرت بنانے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرے آخرت بننے کا سامان کیا آخرت بننے کا کیا سامان ہے آخرت بننے کا سامان ایمان ہے لا الہ الا اللہ یہ آخرت بننے کا سامان ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی حضرات اللہ کا پیغام لے کر آئے ان سب کا ایک ہی پیغام ہے آخرت بنانے کے لیے ایک ہی پیغام وہ ہے لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی کام بنانے والا نہیں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اللہ حالات کو بھی وہ پیدا کرے گا اسباب کو بھی وہ پیدا کرے گا ہاں۔ دن رات غمی خوشی جتنے حالات ہیں اور جتنے اسباب ہیں اللہ ان سب کا پیدا کرنے والا ان سب کا استعمال کرنے والا متصرف ہے خالق ہے ہاں۔ اس لیے بندے کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اس کی ساری ضرورتیں ساری راحتیں اللہ سے متعلق ہے اللہ ہی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا اللہ ہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا اللہ ہی بنائے گا اور کوئی نہیں بنائے گا جس نے حیات کی ہے وہ حیات کا سامان بنائے گا جس نے موت بنائی ہے وہ موت کے اسباب پیدا کرے گا ہاں خالے کو کل سے ہی کھانے کو کل سے ہی اللہ کہ اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا حیات ہو موت ہو حیات موت کے درمیان کی تمام چیزیں تندرستی ہو بیماری امیری غریبی سب جب یہی بات ہے تو پھر تعلق پیدا کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی نہیں ہے لہذا اللہ سے تعلق پیدا کرو ایمان اللہ سے تعلق پیدا کرو یہ کون سا تعلق یہ بندگی کا تعلق ایک ہی تعلق ہے اللہ سے وہ ہے بندگی کا تعلق عبادت کا تعلق اطاعت و تابیداری کا تعلق ہاں اس کی دعوت ہے نبیوں نے کہا آخرت بننے کے لیے پہلی چیز لا الہ الا اللہ آدم علیہ صلاح والسلام سے لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور سب کے لیے حاکم ہو محکوم ہو سب کے لیے ایک ہی بات یا قوم عبود اللہ ما لکم من الہ غیرہو نبیوں نے کہا اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت پر آؤ کہا ایک اللہ کی عبادت پر آؤ عبادت اللہ کا حق ہے عبادت اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے حدیثوں میں کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے حضور صلی اللہ علیہ حضرت معاذ سے پوچھ رہے ہیں یا معاذ تدری ماد حق اللہ اے معاذ آپ کو معلوم ہے معاذ صحابی ہیں اور بڑے عالم ہیں ہاں، صحابہ سبھی عالم تھے ان کو امتیاز ہے کہ حلال حرام کو زیادہ جاننے والا معاذ ابن جبل ہے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے انہوں نے عرض کیا میں کیا جانوں آپ بتائیں گے ادب تھا کہ آپ بتائیں گے کیونکہ آپ کا کام بتانا ہے ہمارا کام ماننا ہے نبی کا کام بتانا رہبئی کرنا امت کا کام اس کو مان کے چلنا اس میں اپنے یقین کرنا کہ میری کامیابی اسی میں ہے کامیابی کا یقین کر کے اس پر چلنا تو عرض کیا میں کیا جانوں آپ بتائیں گے کہ اللہ کا کیا حق ہے تو فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا اللہ اپنی اپنی ذات میں اپنی صفات میں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک صحیح نہیں ہے اسی لیے اسی کی عبادت کی جائے گی جان اور مال کی طاقت کو اللہ کے حکموں پر استعمال کرنا اس یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اسی میں ہے یہ عبادت کے بندے کے ذمے ہے کہ اپنی جان کی طاقت اپنے مال کی طاقت اس یقین کے ساتھ کہ میری کامیابی اللہ کی بات ماننے میں ہے اپنی جانی مالی طاقت کو اللہ کے حکموں کے تابع کرے ایمان کا یہ تقاضا ہے تو میں نے کہا جنت بنا آخرت بنانے کے لیے پہلا سامان جو اللہ نے دیا ہے اللہ یہ بڑی بڑی چیز ہے بڑی چیز ہے اور قیمتی چیز ہے اور سب کی ضرورت کی چیز ہے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی میں دو ہی جگہ بنائی ہے دو ہی جگہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محمد ما دل الموت دار الا جنت و النار کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد انسان کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا جنت ہے یا دو سکے بس تیسری جگہ نہیں ہے یہ جگہ تھی تیسری گزرنے کے لیے گزرنے کے لیے تیسری جگہ ہے کہ یہاں سے یہ گزارا ہوگا عبور گزر کر کہاں جائے گا یا جنت میں جائے گا یا دوزک میں جائے گا تیسری کوئی جگہ نہیں ہے یہ قسم کھا کے بات پہ تو جنت میں جانے کے لیے الہ الا اللہ ایمان دیا کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو تاکہ اللہ کا حق ادا کرو اللہ نے اپنے تعلق پیدا کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے وہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ کے احسانات سمجھاتے ہیں اللہ کی نعمتیں سمجھاتے ہیں اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں یہ طریقہ ہے ہر زمانے کے لیے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک عام اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے احسان کو سوچو مشکرو نعمت اللہ علیکم کہ اللہ کے احسان کو اللہ کی نعمتوں کو سوچو کہ کتنی نعمتیں دی ہے اور کون مانگنے گیا تھا کس نے سوال کیا تھا کس نے عرضی دی تھی کہ مجھے یہ ملے نہیں ملے اللہ خود ہی دے رہے ہیں اپنے کرم سے آنکھیں ہو کان ہو زبان ہو دل ہو دماغ ہو ماں باپ ہو رشتے داری ہو مال دولت ہو دنیا کا سامان اور دیتے چلے جاتے ہیں دیتے ہی چلے جاتے ہیں فرمانی ہو تو بھی دیں گے تابے داری ہوگی تو بھی دیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک اور بادشاہ ہے سزا بھی دے سکتا ہے لیکن سزا تو بعد میں ہوگی انعام پہلے ہوں گے وہ لیکن خدا بندے بالا ہو فوج بھائی سیاح در ہے اس کا نہ بس ایک بزرگ کے کہتے ہیں کہ وہ اللہ زمین آسمان کا بادشاہ زمین آسمان کا تنا مالک اس نے کبھی بھی گناہ کی وجہ سے روزی بند نہیں کی کہ اب اس کو روزی نہیں ملے گی بھوکا رکھو ایسا نہیں ہوگا دیں گے کچھ نہیں روزی بنا کر نعمتیں دیتے ہیں ریسکل لے لے کبھی فروٹ کے بازار سے گزرے تو مجھے یہ آیت یاد آتی ہے فروٹ کے بازار ہیں نا لگے ہوئے ہیں مختلف قسم کے فروٹ اللہ نے قرآن کرے میں اس کو ذکر کیا ہے یہ میں نے پیدا کیا ہے کیوں کہ رزق اللہ لباس صرف زمین پر پانی برسا دیا ہے اور کچھ نہیں کیا اس پانی کی یہ تاثیر ہے کہ مختلف قسم کے اناج مختلف قسم کے پھل ایک ہی پانی سے واحد لوباد بعضها آباد ان في الاكل یہ نعمت بتائیے ایک ہی پانی سے سینچائی ہوئے ایک ہی پانی سب کو دیا جاتا ہے لیکن پھلوں کو دیکھو گے کہ ان کے ذائقے میں ان کی خوشبو میں ان کی صورت شکل میں ہر پھل ایک دوسرے سے ممتاز ہے یہ نبیوں کی دعوت میں ہے اللہ کے انعام اللہ کی نعمتیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع ہو کہ یہ اللہ مجھے یہ میرا اللہ مجھے یہ دے رہا ہے رسک اللہ لے بعد پانی پیدا کرے کہ یہ نکالا یہ نکالا یہ پیدا کیا پانی نے دو کام کیے کہ روزی نکالی زمین میں سے خالی کھانے والوں کے لیے کھانے والے کھائیں گے تجارت کرنے والے تجارت کریں گے مزدوری کرنے والے اس میں مزدوری کریں گے ہاں مختلف طریقوں سے روزی دیں گے کہ صرف کر لے رہے بات بڑی بات کہی ہے کہ آم کا باغ اس میں آم کی پیداوار ہوئی تو یہ نہیں کہ خالی آم کے مالک کو ہی روزی ملے گی کہ نہیں کتنے پرندے اس میں سے کھائیں گے روزی م... باغ کا مالک تو ہے اس کا مالک جس کو بیچے گا وہ روزی کمائے گا اور جو اس کو مزدوری میں استعمال کرے گا وہ بھی روزی کمائے گا جو عام والوں کو دکان کرایہ پر دے گا وہ بھی کمائے گا ٹرک والا بھی کمائے گا پتہ نہیں ایک عام پیدا کر کے کتنوں کی روزی کا سامان کیا ہے رسکل رسکن لے لے جی ہاں قرآن پاک رسکل لے لے یہ بندوں کے لیے روزی غیر ہو پرایا ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو کہ کھاؤ یہ اللہ کے احسان ہے نبیوں کا طریقہ ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرانے کے لیے اللہ کے احسانوں کو اللہ کی نعمتوں کو کھول کے بتا دیں لے بعد کبھی بازار سے گزرا اس کو سوچنا یہ سارے بازار کیا ہے کہ بندوں کی روزی ہے کھانے کی پینے کی پہننے کی اڑنے کی علاج کی ہر چیز رسکل لباس بندوں کی روزی روزی میں سب چیزیں آ جاتی ہے خالی روٹی نہیں آتی ہاں۔ پھر پیدا کیا اللہ نے لے پانی برسا کر یہ کیا مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور فلوں کے فوجی پیدا کر کے روزی تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہمارے ساتھ ہیں ہاں۔ ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی ہے اور جو چیز دی ہے وہ پاک پاک دی ہے صاف ستھری کوئی چیز ناپاک نہیں کوئی چیز خبیص نہیں آگ اس نے کہا ولقت کرم نہ بنے آدم تو حمل نہ ہوں بل در بل تو رتکنا ہوں محنت پیے بات ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے ایسا اکرام کسی مخلوق کا نہیں ہے ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے ابن عباس فرماتے تھے کہ ہر جانور منہ لگا کے کھاتا ہے چڑیا چونچ لگائے گی گائے بیج منہ لگائیں گے ہر مخلوق منہ لگائے گا لیکن انسان کے منہ کو انسان کے چہرے کو اکرام کیا ہے وہ منہ نہیں لگائے گا وہ ہاتھ سے اٹھا کر کھائے گا باقی ہر مخلوق منہ لگا لے اچھی جگہ ہو گندی جگہ ہو باہر آلو منہ لگا کے کھا لے یہ اکرام ہے یہ اکرام ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا بیٹھے بیٹھے سو لیے اللہ کے اکرام کو سوچنا یہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ سائے ہے کیا تو عباس فرماتے تھے کہ ہر جانور منہ لگا کے کھاتا پیتا ہے آپ کے لیے ایسا نہیں ہے آپ کے لیے ایسا نہیں ہے تو یہ کہ احسان تو یہ کیا کہ پاک پاک چیزیں دی آپ کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں خود ہی پاک آتی ہے بعض چیزیں نہیں اس میں پاک کرنے کا طریقہ بتایا پاک کر کے کھاؤ آپ کی روزی پاک چیزوں میں کس میں پاک چیزوں میں سکنا ہوں میرا طیبات آپ کی روزی آپ کا کھانا پینا سب پاک چیزوں اگر آدمی اس کو ناپاک نہ بناوے تو پاک ہی آوے ہاں تو یہ فرماتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو قرآن کا مفسر کہ ہر مخلوق منہ لگا کے کھاتی ہے آپ کے لیے یہ نہیں ہے آپ کے چہرے کو اللہ نے شرف عطا فرمایا شرف عطا فرمایا آپ کے چہرے کو عزت دی ہے کہ وہ نہیں جھکے گا ہاں وہ اللہ کے سامنے جھکے گا کس کے سامنے اللہ کے سامنے گا باقی نہیں جھکے گا شرف تو کھانا اٹھا کے کھاتا ہے جی ہاں۔ دیکھ کے کھاتا ہے جی ہاں۔ تو یہ بزرگی ہے اللہ کی طرف سے کہ آدم کی اولاد سے ہم نے کرام جب اور ان کو کھانے کے لیے پاک پاک چیزیں دی ہیں طیبات طیبات طیبات حلال سے بھی آگے ہے جی ہاں یہ پاک پاک چیزیں جی جو پھل آئے گا درخت پر وہ پاک ہوگا جو دانا آیا زمین سے وہ پاک ہوگا جی ہاں صاف ستھرا بڑا احسان کیا ہے کھانے کے لیے پاک چیزیں وہ جو پاک نہیں ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ بتائے جانور کو حلال کر کے کھاؤ اللہ کے نام پر کہ وہ اس کا بوجھ پاک ہو جائے یہاں پاک کرنے کے طریقے بتائے بہرحال کھانا کہ وہ پاک تو نبیوں کا میرے دوستوں طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر اللہ کی طرف رجوع کراتے ہیں کہ تمہارا یہ پروردگار ہے اس کی نعمتوں کو دیکھو اور اس سے اپنا تعلق پیدا کرو بندگی کا ہاں اللہ بندوں سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے یعنی اللہ کے سامنے بندہ بن کر کے رہے جب بندہ بن گیا بس اب سارے انعامات اکرامات دنیا و آخرت کے اسی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کی ہے کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے اس کی حقیقت سنی نہیں ہاں، اور کسی کے خیال میں اس کا خطرہ بھی نہیں گزرا ہے ایسی جنت تیار کی ہے اس کے لیے کہ اپنے نیک بندوں کے لیے اعتاد شعار بندوں کے لیے تو نبیوں کا یہ طریقہ ہے اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اگر اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو اللہ کے احسان کو تو دیکھو جب اللہ کے احسان کو دیکھے گا تو اللہ کی طرف جھوٹے گا دوسری بات بتائی اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے نبیوں نے کہ اللہ کی قدرت سمجھائی کیا سمجھائی اللہ کی قدرت سمجھائی نعمت اور قدرت دو بڑی چیزیں نعمت بندوں کے لیے قدرت اللہ کی صفت ہے کہ ہم دعوت کس کہ نعمت سمجھا کر دعوت دیں گے نعمت سمجھا کر اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کو اللہ کے بتائیں گے کہ اللہ کے انعامات دیں اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جو کچھ کرے گا اپنی قدرت سے کرے گا وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے بغیر سب کچھ کے سب کچھ بغیر سب کچھ کے سب کچھ کسے یہ قدرت سے کمزور کو بنا بناوے اپنی قدرت سے اور کبھی کمزور کو طاقتور بناوے طاقتور کو کمزور بناوے زندہ کو مردہ بناوے مردے کو زندہ بناوے یہ کسے یہ اللہ کی قدرت سے کہ قدرت پر ایمان لاؤ تم قدرت سے پیدا ہوئے ہو تمہاری حیات قدرت سے ہے تمہاری موت قدرت سے ہے تمہاری زندگی قدرت سے ہے تمہاری تندرستی قدرت سے ہے ہر چیز قدرت سے اور جس طرح قدرت سے پیدا کیا ہے قدرت سے سارے کام چلاتے ہیں اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے بڑی چیز کو چھوٹی بنا رہے چھوٹی چیز کو بڑی بنا رہے آباد کو برباد کرے برباد کو آباد کرے وہ اللہ کی قدرت ہے اس لیے نبی اللہ کی قدرت سمجھاتے تھے کہ اللہ نے حیات اور موت کو پیدا کیا ہے یہ قدرت کی بڑی دلیل ہے حیات کوئی نہیں دیتا موت کوئی نہیں دیتا بھائی اللہ کی اور کس سے پیدا کیا ہے کہ تم کو ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا یہ بھی قدرت ہے کہ تم کو ایک ناپا پانی سے پیدا کیا ہے اب الم نخل حقم اما مہین الم نقل وکم اما مہین کیا تمہیں ایک گندے پانی سے ہم نے نہیں پیدا کیا ہے یہ بے شک پیدا کیا ہے ایک گندے پانی سے پیدا کیا لیکن قدرت عجیب ہے کہ گندے پانی سے انسان کا وجود ہے لیکن جب انسان پیدا ہو کر کے دنیا میں آتا ہے ہاں کہ اس کے جیسے کوئی مخلوق نہیں اس کے جیسے کوئی مخلوق نہیں ایسی بہترین شکل ایسی بہترین صورت عقل سمجھ سب چیزیں شیخ شادی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں وہ اللہ کے قدرت کی بات کرتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھو کیونکہ نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ کی نعمتیں ہوتی ہے قدرت ہوتی ہے قدرت سمجھائی ہے نعمت دکھائی ہے قدرت سمجھائی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ قدرت کو دیکھا کہ دو قطرے ہیں ایک قطرہ آسمان سے آیا ایک قطرہ کہاں سے آیا آسمان سے پانی آسمان سے شکم ایک قطرہ آسمان سے وہ گرا سمندر میں ایک قطرہ نطفہ منی کا وہ گرا عورت کے پیٹ میں یہ دو قطرے پانی کی بوندے ہیں قدرت کا کارنامہ دیکھو کہ وہ کترا جو سمندر میں گرا ہے سمندر میں کوئی چیز گرے تو سب اندر کوئی چیز ملتی نہیں سمندر سب اندر انہیں ایسا نہیں یعنی ہوگا قدرت ہے کہ وہ بوند آسمان سے جو آئی وہ سمندر میں گری تو اس بند پانی سے موتی بنایا کیا بنایا موتی ہاں اور ایک بند پر گرا اس سے انسان بنایا وہ موتی بہت قیمتی اور جب انسان کا بچہ دنیا میں آتا ہے تو ایک خوبصورت شکل لے کر آتا ہے بچہ خوبصورت شکل میں آتا ہے اور جب اس کی ماں اس کو نہلا دھولا کر کے لاتی ہے باہر تو ہر ایک کو اس پر پیار آتا ہے بچی پر پیار آتا ہے ایسی صورت اس کی بنائی ادا قطرہ لو لو یہ لالا کنت وطن صورت سورت ہے بالا کنت اس قطرے سے تو موتی بنایا چمکدار اس کی بڑی بڑی تجارتیں ہوتی ہیں اور اس نوطے سے ایک خوبصورت انسان بنایا یہ بڑی قدرت ہے کہ بڑی قدرت کیوں ہے فرمایا بڑی قدرت اس لیے ہے کہ پانی پر کوئی صورت نہیں بن سکتی کوئی فوٹو کھینچنا ہو تو پانی پر ہوگا یا نہیں ہوگا ممکن نہیں ہے کہ پانی پر آپ کوئی صورت بناؤ برف کی سلی پر کوئی صورت بناؤ کہ نہیں بنے گی بنے گی کوئی صورت کوئی شکل جیسے کسی لکڑی پر کاغذ پر دیوار پر آپ فوٹو بنا لیں گے جی ہاں لیکن پانی پر کہ پانی پر کوئی صورت کوئی شکل کوئی فرق نہیں بن سکتی ہاں۔ لیکن اللہ نے کہ اللہ نے یہ پانی پر بنایا ہے انسان کی شکل ہو موتی کی شکل ہو یہ پانی پر بنایا ہے دیہت مجھ پر سورتیں سو پری چکر دست پر آپ سورت کری کہ نطفے کو ایک خوبصورت انسان کی شکل دے وہ دراصل پانی تھا کیا آج تک پانی پر کس نے سورت بنائی ہے بتاؤ ہم کو یہ بڑی قدرت ہے کہ پانی پر سورت بنائیے یہ ممکن نہیں ہے پانی پر کوئی صورت بنا سکے اللہ نے بنائی ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبیوں نے نعمتیں سمجھائی ہے قدرت سمجھائی ہے کہ سب چیز قدرت سے ہے اللہ اپنے قدرت سے کمزور کو کبھی بناوے کبھی کو کمزور بناوے ہاں، وہ سب قدرت سے ہے سلمان علیہ السلام نے دعا مانگی قدرت دکھا کیا دعا مانگی کہ اللہ مجھ کو ایسی بادشاہت دے ایسی حکومت دے کہ وہ کسی کو نہ ملی ہو آج تک وہ دعا قبول ہو گئی وہ قدرت نے ان کو حکومت دی انسانوں پر جناتوں پر ہواؤں پر پرندوں پر دعا مانگی قدرت سے حکومت بن گئی جی ہاں، قدرت ایک قدرت ہے حکومت بنائی اپنی قدرت سے ہوتی نکلو ایک قدرت ہے کہ موسا علیہ السلام نے بد دعا کی تو پھر ان کی حکومت پانی میں ڈوب گئی ایک قدرت ہے حکومت بنا رہے ہیں ایک قدرت ہے حکومت کو تباہ کر رہے ہیں نبیوں کی دعوت نبیوں کی دعا علیہ السلام نے دب دعا کی کہ فرون نے بات اللہ کی مانی نہیں اور لوگوں کو اللہ کی بات ماننے نہیں دیا زندگی کا مقصد اس نے کھویا اور دوسروں کو دوسروں کے بھی پیچھے پڑا کہ نہ وہ مانتا ہے نہ وہ ماننے دیتا ہے ہاں۔ تو پھر یہاں بھی دعا ہوئی وہاں بھی دعا ہوئی ایک دعا سے حکومت بنی ایک دعا سے حکومت برباد ہوئی کہ کیا ہے کیا قدرت ہے کہ اللہ کی قدرت سے اللہ جو چاہے کرے اس لیے اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ایمان ہے سب سے پہلے یہ ایمان والا سب سے زیادہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھائے گا ہاں یہ ایمان کی طرف سے جو ذمہ داری آئے گی اس ذمہ داری کو جب پورا کیا جائے گا تو کہ دنیا کے حالات بہتر بنیں گے ایمان کا تقاضا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایمان کا کلمہ ہر کلمہ ہر بول جو بولے جاتے ہیں اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے تقاضے ہوتے ہیں اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے تقاضے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ایک بول ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول اس کا کیا تقاضا ہے اس کا تقاضا اطاعت ہے کلمے کا کیا تقاضا ہے کہ کلمے کا تقاضا اس اپنے جان مال سے اللہ کی حکموں کی تابے داری کرنا اپنے جان مال سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگیوں کو لانا خواہشات میں سے بچ کر کے حکموں پر آنا خواہشات میں سے بچ کر کے طریقوں پر آنا یہ کلمے کا تقاضا ہے جب یہ تقاضا پورا ہوگا تو پھر کلمے کی برکات آئے گی جو دنیا میں برکتیں آتی ہیں ایمان والوں کو برکتیں دی جاتی ہے لا لا تزال الہ الا اللہ تنفع من قالا العذاب ما لم وہ ترم المنک یہ لا الہ الا اللہ برابر اپنے پڑھنے والوں کو اپنے ماننے والوں کو نفع دیتا رہے گا ہاں یہ کلمے کی تاثیر ہے کہ جب زندگی میں کلمہ آ جائے گا اور زندگی کلمے کے تابع ہو جائے گی تو اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے گی کیا ہو جائے گی اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے گی اور قدرت سے کامیاب ہوگا ایمان والا ہاں اللہ کی طرف سے کامیابی لینے کے لیے اسباب شرط نہیں ہے اعمال شرط ہے گلمی والے اعمال بناؤ کہ قدرت ساتھ ہو جائے گی اور قدرت سے کام بنیں گے جیسے میں نے کہا نہیں کہ علیہ السلام کی دعا پر حکومت بنی علیہ السلام کی دعا پر حکومت تباہ ہوئی یہ کس ہے کہ قدرت سے ہوا ہے نبیوں کی زندگی اس لیے ہے کہ قدرت سے فائدہ اٹھاؤ نبیوں والا راستہ نبیوں والی دعوت نبیوں والی عبادت یہ صرف خیر خیر دینے کے لیے نبی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا دنیا والوں سے کوئی مقصد نہیں نہ ان کا مال چاہیے نہ ان کا مرتبہ تو ان کو مرتبہ چاہیے کچھ نہیں چاہیے اللہ کے بندوں کا اللہ سے تعلق ہو جاوے اور وہ دنیا کی برکات اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاوے ٹھیک ہے اس لیے ان کو پابند کرنے کے لیے کہا تو میں نے کہا ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ ایمان کا تقاضا ایمان کا تقاضا اللہ کے ساتھ ہے آدمی میں ایک طاقت وہ ہے جو اللہ کے اعتاد سے اس کو روکتی ہے وہ اس کی خواہشیں ہیں وہ اس کی من چاہیاں ہیں جتنی من چاہیے ہیں وہ سب اعتاد سے روکنے والی چیزیں اس لیے اعتاد کا پابند کیا گیا کہ اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کے اعتاد کرو حکم والی زندگی بناؤ جب حکم والی زندگی بنے گی تو رحمت والے حالات آئیں گے یہ قاعدہ ہے کہ جب زندگی حکم والی بنے گی تو حالات رحمت والا رحمت والے ہوں گے عطی اللہ واقعی الرسول لال ترحمون تر حمون یوگا عطی اللہ واقعی الرسول لال ترحمون تر حمون احساس کرو گے اللہ کی احساس کرو گے رسول کی پھر تمہارے اوپر رحم ہو جائے گی تو یہ دلیل ہے دنیا والوں کے لیے کہ دنیا میں رہنے والے انسان اگر اللہ کے حکموں کے ساتھ اور نبی کے طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کرتے ہیں تو حالات رحمتوں کے آئیں گے ہاں قدرت ایسی ظاہر ہوگی جیسے رحمتیں ہو آسانیاں ہو پریشانیاں ختم ہو ایک ہی راستہ ہے اللہ کے اعتراض کا راستہ رحمتوں کا راستہ اللہ کے نافرمانیوں کا راستہ کہ آفتوں کا راستہ جی ہاں دھوکا اس لیے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نتیجہ لانے میں تاخیر کرتے ہیں دیر کرتے ہیں جلدی نتیجہ نہیں لاتے اس لیے آدمی دھوکے میں رہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا یہ کہتے رہتے ہیں پرانی باتیں نبیوں کو لوگ یہی کہتے تھے یہ پرانی باتیں کرتے ہیں ہاں۔ پرانی بات کرتے ایک ہی بات ان کی دوسری بات ہی نہیں ہے یہ کہتے تھے یہ دھوکا اس لیے لگا کہ اللہ نے نتیجہ لانے میں دیر کر دی اور دونوں طرف سے دیر ہوتی ہے جو لوگ اچھائی پر ہیں ان کی اچھائی کا نتیجہ بھی دیر سے آتا ہے جو برائی پر ہیں ان کی برائی کا نتیجہ بھی دیر سے آتا ہے ہاں اس لیے مشرقین جو ہے صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے یہ بے وقوف ہے یہ بے وقوف ہے ہاں۔ ان کو دین نے دھوکہ دیا رکھا ہے یہ مار کھاتے ہیں پٹتے ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے مصیبت میں بھوکے مرتے ہیں واپس دین دین کر رہا اولا یہ دین ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کیونکہ دین کی برکت جلدی ظاہر نہیں ہوئی ان کی نافرمانی کی سزا بھی جلدی ظاہر نہیں ہوئی یہ ایک اللہ کی سنت ہے تاکہ ہر ایک اپنے نتیجے پر پہنچنے میں اللہ کی حجت قائم ہو جائے ان کے اوپر کہ جن کو ایمان کا حکم دیا ہے اطاعت کا حکم دیا ہے وہ اپنے اطاعت کرتے کرتے ایک ہاتھ پر پہنچ جائے ہاں، کہ وہاں پہنچ کر کہ وہاں پہنچ کر اب ان کے حالات میں تبدیلی آ جائے گی وہ جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے کچھ نہیں کہتے ان کے لیے موقع ہے نافرمانیوں کے ہاں، اور ان کو کوئی شعور نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا وہ بے فکر ہیں ان کو بھی آگے بڑھنے دیتے ہیں جب ان کی نافرمانی اپنے حد پر پہنچ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کا نتیجہ لاتے ہیں ان کے اطاعت ان کی قربانی ان کے داری ایک حد پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ ان کے بھی لیے نتیجہ لاتے ہیں یہ سنت ہے اللہ کی یہ سنت ہے اللہ کی کہ جلدی نہیں کرتے ہاں، کہ اطاعت والوں کو موقع دیتے ہیں کہ اپنے اطاعت میں آگے بڑھو اللہ کے انعامات کو زیادہ زیادہ کماؤ اس کی رغبتیں اپنے اندر پیدا کرو اللہ کے حکموں کی اللہ کے انعام اکرام کی رغبت اللہ مجل رغبتی علیک وجل ہمتی و ہوا احمد مشرون دعا کہ اللہ میری رغبت میرا شوق تیری طرف کر دے یہ دعا مانگیے ایمان بانوں کو دعا سکھائیے یہ اللہ میرا شوق میری رغبت تیری طرف کر دے کہ اللہ کی طرف رغبت اللہ کے پاس سب کچھ ہے اللہ راضی ہو گیا کہ سب کچھ ہو گیا کہ اللہ میری رغبت تیری طرف کر دے اور کیا وجل ہمتی ہوا اتما تو ہبو وطلہ میرے عزائم میرے ارادے کیسے ہونے چاہیے کہ, میری چاہت میرے عزائم وہ ہونے چاہیے جو تجھ کو راضی کرنے والا ہو جس جس کام سے تو راضی ہوتا ہو ہمارے عزائم ہماری ارادے اسی کی طرف بنا دے ہماری راحت چاہت اسی کی طرف کر دے یہ دعا سکھائی ہے کیوں کہ یہی اصل ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ ہو گیا کام کہ اللہ ناراض ہو گیا کہ ہاں کہ آ گئی بربادی سیدھی بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفیوں کے ذریعے سے نعمتیں بھی سمجھائی قدرت بھی سمجھائی کہ جو کچھ ہوگا قدرت سے ہوگا اگر یہ تاج صحیح ہوئی کہ قدرت آپ کا ساتھ دے گی پھر اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے ان کے اسباب تھوڑے ہیں ان کہ نہیں قدرت سے کامیاب کریں گے اور نافرمانی ہے تو کہ نافرمانی ہے تو پھر چاہے جتنی طاقت زیادہ ہو جتنی تعداد زیادہ ہو اللہ نامورات بنائیں گے اپنی قدرت سے اس لیے قدرت سمجھائی ہے اور قدرت کو سمجھنا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ کرے گا اپنی قدرت سے کرے گا وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے ہاں کسی شکل کا محتاج نہیں ہے بلکہ ساری شکلیں وہ سارے اسباب قدرت کے تحت میں اللہ کام بنانا چاہیں گے تو چھوٹی سی سے کام بنائیں گے اس لیے ہم کو نبیوں کے قصے سنائے اطاعت کی دعوت دی ہے نبیوں نے نبیوں نے اعتاد کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی مانو رسول کی مانو اور اللہ کے قدرت سے کامیابی لو یہ دعوت دے کر کے ہم کو سمجھانے کے لیے اور یقین کرانے کے لیے نبیوں کے قصے سنائے کہ نبیوں کے قصے پڑھو تمہیں نبیوں والا کام کرنے اس امت کو نبیوں والا کام کرنے کے لیے پیدا کیا اس کے لیے شرف ہے یہ شرف بہت بڑی بزرگی کہ یہ امت کا ایک ایک آدمی نبی والے کام کے لیے پیدا ہوا ہے اور ایک ایک امت کی نبی کے کام کا وارث ہے صرف کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے جس طرح بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں میں باپ کا بیٹا ہوں اکیلا کہ تو اکیلا وارث ہے ایسے ہی میرے دوستوں ایک ایک امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آپ کے دین کا اللہ نے ان کو وارث بنا شرف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چیز ہم پر چھوڑ کر گئے ہیں ہاں میں نے تمہارے اندر یہ تمہاری چیز یہ چیز ہماری چھوڑی ہے تو ہم اس کے وارث ہیں اس وراثت میں ہمیں نبیوں والا کام کرنا ہوگا اس نے نبیوں کے قصے سنائے کہ دیکھو نبیوں نے کام کیا تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی مدد کی جی ہاں اپنی قدرت سے مدد کی ہے ان کے پاس اسباب نہیں ہے پر قدرت ہے اور قدرت سے کام کیا یہ اللہ کا انعام ہے کہ نبیوں کے کام کی وجہ سے قدرت ساتھ ہو جاتی ہے اللہ سمجھ دیتے ہیں جسے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں نبیوں کی شان ہے آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہاں بھول ہوئی جنت میں وہ بھول سے پریشان ہو گئے پریشانی سے کون بچا لے اللہ کی شان کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دعا کی تعلیم دی نبیوں کے راستے کی ہے دعوت اور دعا تو آدم علیہ السلام کو دعا کی تعلیم دی دعا کے کلمات سکھائے وہ کلمات سے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے گنا کو سر معاف کر دیا یہ دلیل ہے کہ شروع سے نبیوں کے راستے سے مدد آئے گی آپ کو دعا بھی سکھائیں گے آپ کو عمل بھی سکھائیں گے حکموں کی تعلیم دیں گے اور یہ سب تمہاری مدد کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کا دین کہ اللہ سے مدد لینے کے لیے اللہ سے کامیابی لینے کے لیے دنیا کے حالات بنانے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس لیے دین دیا یعنی اطاعت کرنی ہے اللہ کی اطاعت کرنی ہے رسول کی اطاعت کی وجہ سے ہر مسلمان اپنی جان کو اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھے یہ سمجھایا ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات کو یعنی بدن کی طاقت اور مالی طاقت جو بھی اللہ کی طرف سے ملی ہے وہ اللہ کی امانت ہے یہ نبیوں کی دعوت میں یہ بات ہے کہ اپنی جان مال کو اللہ کے احساس کے لیے امانت سمجھو کہ اس سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے جانی طاقت مالی طاقت اللہ نے اپنے اطاعت کرنے کے لیے ہے جب اطاعت ہوگی تو حالات اچھے ہو جائیں گے حالات رحمتوں کے آئیں گے نافرمانی ہوگی حالات بدل جائیں گے اجتماعی اطاعتیں ہوگی کہ اجتماعی مددیں آئے گی انفرادی اطاعت ہوگی انفرادی آئے گی ہاں اجتماعی حل نہیں ہوں گے انفرادی سے لیکن اجتماعی ہوئی اجتماعی ہوئی کہ انفرادی مسئلے حل ہو جائیں گے لیے دعوت دی ہے کہ اجتماعی طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حکم والا بناؤ ولو ان وان القرى امنوا و لفتحنا عليهم نہ من السماء والا یہ شہروں میں بچیوں میں رہنے والے لوگ اور اپنی زندگی ایمان یقین اور تقوی پر اٹھائے ایمان کی محنت کر کے ایمان میں یقین پیدا کریں اور دین سیکھ کر کے اپنے اندر تقوی پیدا کرے گاری پیدا کرے اگر یہ دو باتیں ان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے حالات بنیں گے ان کے لیے آسمان سے برکتیں آئے گی ان کے لیے زمین سے برکتیں آئے گی ہاں زمین اپنی برکات کھولے گی آسمان سے برکتوں والا پانی اترے گا جو ان کی ضروریات میں برکتیں لائے گا ان کی راحتوں میں برکتیں لا دے گا یہ انعام ہے دنیا میں ایمان اور تقوی پر یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے یہ کلمہ تقوی کا کلمہ ہے یہ ایمان کی محنت اس لیے کی ہے کہ اندر یقین آوے اندر خدا کا خوف آوے تو نہ جب ایمان کی محنت کی ہے دو صفتیں ضرور پیدا ہوتی ہیں اندر یقین بنتا ہے جنت کا دوزک کا حساب کتاب قبر قیامت جو چیزیں دیکھی نہیں ہے اس کا یقین بنتا ہے ہاں ایمان کی محنت میں ایمان کی دعوت میں یہ اثر ہے نہیں تو آدمی ان چیزوں کو بھول جائے گا جو اس کے سامنے آنے والی ہے اس لیے ہم کو ایمان کا کلمہ ملا ایمان کے کلمے کی دعوت ایمان کے کلمے کی محنت اس سے کیا ہوگا یہ باطن کا نور بنے گا اندر نور بنے گا مولانا جلدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلاؤ جب ان کے قدم اللہ کے راستے میں پڑیں گے تو اندر کا اندھیرا کٹے گا دلوں کا اندھیرا کٹے گا یہ فرماتے تھے کہ ان کو اللہ کے راستے میں چلاؤ جب ان کے قدم خدا کے راستے میں پڑیں گے کہ اندر کا اندھیرا کٹے گا اندر روشنی آئے گی ہاں دل میں دو ہی چیزوں کی روشنی ہوتی ہے ایمان کی اور علم کی جیسے اس فضا میں سورج کی اور چاند کی یہ فضا آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے اس میں دو روشنیاں چاند کی روشنی سورج کی روشنی چاند کی روشنی اور دلوں میں نہیں جائے گی دلوں کے لیے یہ دلوں کے لیے ایمان کی روشنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمانی زندگی ایمانی زندگی گزارنے کے لیے علم کی زندگی عبادت کا علم عبادت کرنے کے لیے عبادت کا علم اللہ کے شان صفات پیدا کرنے کے لیے جاننے کے لیے اللہ کے شان صفات کا علم عبادت کرنے کے لیے عبادت کا علم اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ایمان اور علم کو اتارا ہے تاکہ دنیا سے آخرت بنے تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے مال دولت حکومت زمین تجارت نہیں ہے وہ دنیا کے گزارے کے لیے ہے انما حاضر حیات الدنیا متا ساری ساری دنیا کے بارے میں ایک ہی چیز کہیں کہ یہ دنیا تمہارا گزارا ہے تمہارا گزارا ہے حکومت ہو کہیں بھی گزارا تجارت ہو کہیں بھی گزارا زراعت ہو کہیں بھی گزارا تندرستی بھی گزارا یہ گزر جائے گی دار الْقَرَارِ آخرت کیا ہے یہ دار القرار ہے وہاں سے کہیں جانا آنا نہیں ہے وہاں رہنا ہے تو وہاں کی رہائش میں کامیابی ہو جائے اس کے لیے ایمان دیا اللہ کا تعلق اور علم دیا نبیوں کے ذریعے سے دوسری چیز جو آئی ہے کامیابی لینے کے لیے وہ اللہ نے علم اتارا ہے قرآن پاک اللہ کا علم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ کا علم ہے تاکہ زندگی ایمان والی بنے اطاعت والی بنے اس علم کے ذریعے سے جو اللہ نے نبیوں پر اتارا ہے اس علم کی غرض یہ ہے کہ اللہ کا حق پہچانے دوسروں کا حق پہچانے اپنی ذات کا حق پہچانے جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے سے آتا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے آتا ہے جیسے دنیا کے علم چیزوں کی معرفت یہ بجلی ہے یہ پانی ہے یہ ہوا ہے یہ یہ چیزوں کی مارفت کے لیے دنیا کا علم نبی کا علم کہ وہ حقوق کے پہچاننے کے لیے ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے جو علم نہیں سیکھے گا دین کا اس کو اللہ کے حق کی خبر نہیں ہوگی اس نے اس کو کہا یہ اندھا ہے اسے اندھے کو خبر نہیں ہے کیا ہے سامنے وہ ٹٹولتا ہے ایسے دین کا علم نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے حقوق سے نابینا ہوگا تو اس کو خبر نہیں ہے کہ مجھ پر کیا حق ہے اللہ کا مجھ پر کیا حق ہے اپنی ذات کا مجھ پر کیا حق ہے دوسروں کا اس لیے اللہ نے نبیوں کے ساتھ علم اتارا کتابیں اتاری ایمان علم ایمان علم یہ آخرت بننے کے لیے ہے دنیا کو پاک کرنے کے لیے ہے کہ ایمان اور علم سے دنیا پاک ہو جائے گی دنیا کی زندگی صاف من عمل صالحا من ذكر وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة جو امان لا کر اخلاص کے ساتھ نیک عمل بنائیں گے ان کو دنیا میں جینے کے لیے ہم پاک پاک زندگی دیں گے یہ وعدہ ہے کہ ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پاک زندگی دیں گے آلودہ زندگی نہیں ہوگی ان کی زندگی پریشانیوں سے پاک ہوگی اطمینان کی زندگی ہوگی کیونکہ اطمینان اور چین اللہ کی یاد سے آتا ہے جب زندگی دین والی ہوگی تو اللہ کی یاد کی وجہ سے زندگیوں میں اطمینان اور چین ہوگا محبتیں ہوگی ہاں ایمانی زندگی کا یہ اثر ہے کہ آپس میں محبتیں ہوگی محبت بڑا انعام ہے ہاں، محبت بڑا انعام ایمان کی وجہ سے صحیح محبت ملتی ہے اغراض والی محبت نہیں اگر کی محبت تو جانور میں بھی ہوتی ہے ایمان والی محبت کہ اللہ ایمان برکت سے ان اللہ وعملوا الصالحات سید لهم الرحمان ودا جو لوگ ایمان لائیں گے نیک اعمال کریں گے ان کے درمیان میں محبتوں کا انتظام اللہ کریں گے کہ ان کے اندر محبتیں ہو جائیں گی جیسے انصار مدینہ میں محبتیں ہو گئی پہلے لڑتے رہتے تھے جب ایمان والے بنے تو محبت والے ہو گئے تو یہ اثر ہے کہ حیات طیبہ پاک پاک زندگی دیں گے جینے کے لیے جو پریشانیوں سے پاک ہوگی ہاں چین اور اطمینان ملے گا پاک زندگی میں یہ ہوگا کہ اسباب میں برکتیں آئے گی جب زندگی ایمان عمل والی ہوگی کہ اسباب میں برکت آئے گی عمر میں برکت آئے گی مال میں برکت آئے گی آپس میں محبتیں ہوگی دعا میں قبولیت ہوگی یہ پاک زندگی کے اثرات ہیں ایمان عوام کے برکت سے جو زندگی اللہ دیں گے اس کی یہ تاثیر ہے کہ فلاں و حیاتن طیبہ کہ دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی ملے جہالت سے پاک غفلت سے پاک ظلم سے پاک سب چیزوں سے جتنے آلودگی ہے اس سے زندگیاں پر ہو جائیں اس لیے اچھے حالات پیدا ہوں گے جو انہیں خوش کریں گے ہاں یہ کس کا نتیجہ ہے ایمان کا اور امال کا اس لیے امال بنانے کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے نبی والا علم عبادات کا علم دیا نماز کا علم دیا کہ نماز سیکھو نماز کو بناؤ ایسی نماز بنے جو زندگی پر اثر ڈالے جیسے دوائیں بدن پر اثر کرتی ہے بدن کی کمزوری بدن کی بیماری دور ہو جاتی ہے کہ ایسی ایسی نماز بناؤ جو زندگی پر اثر ڈالے کہ زندگی کی برائیوں کو ختم کرے زندگی کی پریشانیوں کو ختم کرے اور زندگی میں برکت لاوے روزی کو کھینچ کے لاوے اخلاق کو سنوارے یہ نماز کا اثر ہے کہ نماز کو بناؤ نماز کا علم دیا نماز کے فضائل بتائے نماز کے مسائل بتائے علم کا مراد یہ ہے کہ فضائل سنو فضائل سیکھو تاکہ اپنے عمل کا کیا انعام ہے اس کا یقین آوے فضائل کے علم سے اپنے عملوں کا یقین ہاں آدمی کوئی سودا کرتا ہے تو اس کو اپنے نفے کا یقین ہوتا ہے اس سودے میں میرا یہ نفع ہے جب تک نفے کا نفے کا علم نہیں ہو وہ نہیں بیچے گا خریدنے والا بھی نہیں خریدے گا کہ مجھے کیا فائدہ ہے دونوں اپنا فائدہ دیکھ کر سودا کرتے اللہ نے ہمیں جو اعمال دیے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ایک طرح کا سودا ہے اللہ نے اس کا نفع بتایا کہ ہم آج پوری اس عمل پر یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے ایک ایک عمل پر کتنا دیتے ہیں اس نے اس کے فضائل سنائے ایک آدمی وضو کر کے گھر سے چلتا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے گھر سے ہرا مان کر حج کو جا رہا ہے ہاں گھر سے وضو ہی کیا ہے اور کچھ نہیں کیا کہ گھر سے وضو کر کے نماز کو جا رہا ہے کہ وہ ایسا ایسے حیران کا حضرت کو جا رہا ہے اس کو ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی ایک خطا معاف ہوگی ایک درجہ بلند ہوگا جتنا دور مسجد سے رہے گا اتنا زیادہ نفع ہوگا جی ہاں پھر مسجد میں گیا ہاں کہ مسجد تو آخرت کے بازار ہیں مسجد کیا ہے میت کیا ہے آخرت کے بازار ہاں، دنیا کے بازار دنیا کا سودا خرید کر آدمی گھر لے جاتا ہے بازار سے ایسے مسجد سے یہ مسجد سے کچھ چیزیں لے کر اپنی آخرت میں لے جائے گا جی ہاں یہ مساجد یہ مساجد آخرت کے بازار ہیں سودا خریدو یہاں آ کر یہ کون سا سودا یہ نیکیوں کا مغفرت کا جی ہاں کہ مسجد میں داخل ہوئے مسجد کی سنتوں کے ساتھ تو اس کا بدلہ ملے گا مسجد میں بیٹھے ہیں احتکاب کے ساتھ احتکاب کیا اس کا بدلہ ملے گا مسجد میں بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں تو اس کا ملے گا دینا ہی دینا ہے ابھی نماز نہیں پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ الخیر و کثیر و قلیل الفائل کہ خیر تو اللہ کی طرف سے بہت ہے لیکن لینے والے تھوڑے صحابہ کے مواعد میں صحابہ یہ فرماتے تھے کہ مسجد میں سب سے پہلے جاؤ سب سے آخر میں نکلو یہ فرماتے تھے مسجد میں سب سے پہلے جاؤ اور کیا کرو کہ سب سے آخر میں نکلو ہاں یہ کمائی کمائی ہے انتظار میں بیٹھے تو کمائی پھر نماز بعد نماز پڑھی تو ستائیس درجہ زیادہ ملے گی اور ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھا ہوا ہے ابھی گھر نہیں گیا اپنی حاجت کے لیے نہیں اٹھا کہ تو ابھی فرشتے اس کے لیے مفرت کی دعا کرتے رہیں جب تک باوضو ہوگا تو خیر ہی خیر ہے جی ہاں خیر ہی خیر ہے تو میں نے کہا عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضائل کا علم دیا کہ اپنے عمل کی کا نفع سمجھ کر شوق سے عمل کرو یقین سے عمل کرو طریقے سے عمل کرو ہاں، فضیلت کا علم شوق پیدا کرنے کے لیے طریقوں کا علم عمل کو صحیح کرنے کے لیے کہ بھئی یہ سنت ہے سنت طریقہ یہ ہے سدھا کرنے کا یہ طریقہ ہے وضو کرنے کا یہ طریقہ ہے ہاں، روکو کرنے کا یہ طریقہ ہے اس طریقوں تو علم طریقوں کا علم فضیلتوں کا یہ ہم کو دیا ہے تاکہ ہر کام کی فضیلت ہر کام کا طریقہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں زندگی کے ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں نکاح کے فضائل ہیں نکاح کے مسائل ہیں تجارت کے فضائل ہیں تجارت کے مسائل ہیں زمینداری کے فضائل ہیں زمینداری کے مسائل ہیں خدمت کے فضائل ہیں خدمت کے مسائل ہیں ہاں کوئی شعبہ ہمارا دنیا نہیں ہے ہمارا تاجر دنیا دار نہیں ہے ہمارا زمیندار دنیا دار نہیں ہے ہمارا حاکم دنیا دار نہیں ہے ہمارا مزدور دنیا دار نہیں ہے کیوں کہ مزدوری کے فضائل ہیں مزدوری کے مسائل ہیں جس طرح حج کے فضائل حج کے مسائل زکات کے فضائل زکات کے مسائل مزدوری کے فضائل مزدوری کے مسائل کہ مزدوری کرنے کا کیا صحیح طریقہ بتایا ہے شریعت نے اور دین نے اس طریقے سے جب مزدور مزدوری کرے گا تو وہ مزدور بن کر کے کامیاب ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مزدور جب اپنی مزدوری کر کے شام کو تھک کر کے چور ہو جاتا ہے اللہ اسی وقت اس کی مغفرت کر دیتا ہے من کا لمبے عمل اللہ ہی امسا مغفور اللہ جو اپنی محنت سے تھک کر شام کو چور ہو گیا اب گھر جا رہا ہے کہ وہ شام کو ہی اس کی مغفرت ہو گئی اس کے گناہ معاف ہو گئے مزدور کے گناہ معاف ہو گئے کولی کے گناہ معاف ہو گئے کولی نے ولی بن گیا کیونکہ جس کی روز مغفرت ہوا تو ولی جی ہاں کولی نہیں ولی ایسے طریقے دیے ہیں دین نے اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہر شعبے کے مسائل ہمارا تاجر دنیا دار نہیں ہے ہمارا تاجر دکاندار نہیں ہے ہاں کیوں کہ اس کے پاس دین ہے وہ دین کے فضائل دین کے مسائل کے ساتھ اپنی تجارت کرتا ہے تو اس کے فضائل ہیں کہ ایماندار تاجر جو ہے نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ ہوگا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جی ہاں اس کی روزی میں برکت دی جائے گی ہاں کیونکہ وہ مال لاتا ہے باہر سے تاکہ لوگوں کو مال ملے لوگوں کے لیے آسانی ہو اس لیے اس کو برکت دی جائے گی ہاں وہ اپنی تجارت میں نیت طریقہ بگاڑے اس کے لیے نہیں ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی دینی بناوے ہر شعبے والا پھر کوئی شعبے والا دنیا دار نہیں ہے ہر شعبے والا دیندار ہے اس کی فضائل ہیں اس کے مسائل ہیں اس لیے ہر شعبے والے کو اللہ کی طرف بلایا گیا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ دے کر کہ اللہ کی طرف آؤ اللہ کے کام کی طرف آؤ جو ایمان اللہ نے دیا ہے اس کا حق ادا کرو اس کی دعوت اس کی تعلیم اس کا عمل اس کے لیے قربانی یہ کلمے کے تقاضے ہیں جب یہ تقاضے پورے ہوں گے تو پھر کلنے والی زندگیاں بنے گی پھر ہر شعبے سے کامیابی ملے گی عہدے دار عہدے سے کامیاب ہوگا تاجر کے سے کامیاب ہوگا زمیندار زمینداری سے کامیاب ہوگا کیونکہ اسلام کا ان کے پاس دین آیا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شعبے والوں کی طرف بھیجا اوہ انی رسول اللہ علیکم جمیا اللہ لہو ملک السماوات ولم اے نبی کہہ دو لوگوں سے کہ میں تمہارے طرف اس پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں جو آسمان کا پروردگار تم سب کی طرف میں بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں اللہ کی طرف بلاؤں تمہیں اللہ کے دین کی تعلیم دوں اللہ کے دین کے طریقے بتاؤں تاکہ تم نے کہا ہر ہر آدمی ہمیشہ کے لیے اس محنت سے اس تعلیم سے کامیاب ہو جائے یہ رحمت ہے اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر ہوں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت والے طریقوں کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلے خود محنت کی خود محنت کی خوب ناگواریاں برداشت ہوئی اور مایا میں نے بہت ناگواریاں برداشت کی ہے مجھے بڑی جائیں ہوئی ہے لیکن آپ نے اپنا کام چھوڑا نہیں پھر ایزاؤں کا زمانہ ختم ہو گیا اللہ نے اس محنت کی برکت سے اس محنت کی وجہ سے پھر آپ کو کامیاب کیا کہ آپ کے بعد دنیا میں چلائی آپ کے مخالف جو تھے وہ موافق ہو گئے وہ تین میں داخل ہو گئے آپ کے مددگار ہو گئے تابے دار ہو گئے اور جو ضدی تھے وہ نامراد ہوئے بخاب قلو جبار انانی جو جتنے جدی ہوں گے وہ سب نامراد بننے والے ہیں ان کی کوئی مراد پوری ہوگی ابو جل ہو ابو لہب ہو فرون ہو قارون ہو یہ نامراد ہوئے اپنی ضد کی وجہ سے ورنہ ان کو کامیابی کا راستہ دیا گیا تھا اپنی ضد کی وجہ سے محروم رہتا ہے غفلت کی وجہ سے دیر کرتا ہے دو باتیں ہوتی ہیں جو غفلت کرے گا وہ کامیابی دیر سے لے گا بہت سے حضرات دیر سے مسلمان ہوئے تو ان کو دیر ہو بہت سے حضرات جنہوں نے غفلت کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کیا انہوں نے سب کت کی وہ آگے بڑھ گئے ابو عمر اور سابقین میں ہو گئے بعض لوگ پیچھے رہنے والے ہو تو دیر کر دی تو بعد میں وہ اس کو محسوس کرتے تھے کہ لوگوں نے جلدی کی تو وہ اللہ کے پیارے ہوئے اللہ کے ہاں درجے پائے ہم نے دیر کی تو غفلت سے دیری ہوتی ہے جیت سے محرومی ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں رکاوٹ ہے اس لیے اس کے جواب میں کہ مجاہدہ دیا گیا کہ محنت کرو مجاہدہ کرو اپنی جیت چھوڑو اپنی غفلت سے باز آؤ خروج فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکلنا خروج خروج انہیں چیزوں سے گھر سے نکلنے کا نام صرف خروج نہیں ہے وہ تو صورت ہے یہ گھر سے نکلنا وطن سے نکلنا اصل خروج کہ اپنے منچاہیوں میں سے نکلنا اپنے نفس کے تقاضوں میں سے اپنے آپ کو نکال کر اللہ کے حکموں پر لانا جس طرح مریض اپنی طبیعت کے تقاضوں سے نکل جاتا ہے علاج کے طریقوں پر رہتا ہے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے مریض اچھا ہو جاتا ہے اپنے طبیعت کے تقاضے نہیں پورے کرتا مجھے کہتے نہیں آپ شکر نہیں استعمال کریں گے تو نہیں استعمال کریں گے کہ آپ گھی نہیں کھائیں گے تو گھی نہیں کھائیں گے جی ہاں آپ نمک نہیں کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے تو وہ اپنے تقاضے سے نکل گیا تو وہ تندرست ہوتا ہے ایسے ہی اپنے من چاہیوں سے نکلے گا کہ وہ اللہ کا مومن بنے گا وہ تعبیدار بنے گا وہ ہدایت پائے گا والذین جاہدو فینا لنہدینہم اللہ حدی جو ہمارے راستوں کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی یعنی جنت کے راستوں کی رہبری دیں گے اپنے راستہ وہ سبل وہ راستے کیا ہیں کہ وہ جنت کے عمال ہیں یہ تو محنت مجھے آگے بڑھائیں گے ان کی زندگی جنت والے عملوں پر پڑے گی جنت والے راستوں پر پڑے گی وہ اپنی جنت زندگی گزار کر ہمیشہ کی جنت میں چلا جائے گا حدیثوں میں کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کرو یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا دے گا ہاں محنت کے بڑے نتائج ہیں محنت کے بڑے سمراج ہیں محنت کے بڑے انعام ہیں کیونکہ محنت سے مقصد زندہ ہوتا ہے جب محنت نہیں ہوتی تو مقصد ہی زندہ نہیں ہوتا اس لیے محنت کے انعامات ہیں بہت ہاں، صحابہ محنت کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے انعام لے گئے عمریں چھوٹی اسباب تھوڑے لیکن بڑے انعام کیوں کہ انہوں نے محنت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی تو محنت بندوں کے ذمہ ہوتی ہے ہدایت اللہ کے ذمہ ہوتی ہے ہم محنت کے ذمہ دار ہیں صحیح محنت کہ وہ ایمان یقین کی محنت نبی کے طریقوں کی محنت لوگوں کی خیر خواہی کرنے کی محنت یہ محنت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے حکم والا اللہ کے حکموں کا یقین نبی کے طریقوں والا نبی کے نبی کے طریقے زندگیوں میں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی ہر ایک کی بھلائی ہر ایک کی بھلائی چاہنا نبیوں کی دعوت میں ہے سب جنت میں جاویں کوئی دوزخ میں نہ جاؤ دشمن بھی جنت میں جاوے دشمن دشمن کے دشمن نکلنا انسان کی طبیعت ہے کہ نہیں دشمن بھی جنت میں جائے گا ہم اس کو دعوت دیں گے اس کے لیے دعا مانگیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فرمایا عباس سے اپنے چچا سے کہ چچا وہ ابو لہب تو کر گیا وہ تو لیکن اس کے بیٹے ہیں وہ زندہ ہیں وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں یہ فرمایا چچا تو دشمن تھا کہ وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں وہ کہاں ہیں تو مکہ جب فتح ہوا اور مکہ حضور کے قبضے میں آیا تو بھاگم بھاگ ہوئی جو آپ کے نہیں ماننے والے تھے وہ بھاگ گئے جان بچانے کے لیے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امن دیا تھا یہ بھاگ گئے تو عباس سے فرمایا کہ وہ میرے چچا کے بیٹے نہیں ہیں ابو لہب ابو لہب نے ساری زندگی دشمنی میں گزاری ہے ابو لہب اور ابو جہد یہ دونوں وہ پیچھے پیچھے پڑے ہوئے تھے حیات اپنے نے لکھا ہے لے کر کبھی وہ کبھی یہ کہ ہمیشہ آپ کے پیچھے پڑے رہتے لیکن ان کے بیٹے تو تو میرے چچا کے بیٹے ہیں ہاں رشتے داروں سے تعلق پیدا کرنا یہ نبی کی دعوت اور تعلیم میں خاص بات اپنے رشتے داروں سے سلوک کروں ان کا حق پہچان کہ وہ تو میرے چچا کے بیٹے ہیں وہ کہاں ہے تو وہ تو بھاگ گئے تھے فضا عباس ان کی تلاش میں نکلے تو ان کو عرفات میں پایا اب تھے وہاں ان کو وہاں سے لے آئے کہ چلو تمہیں اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں ہاں۔ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ان کو ایمان کی دعوت دی بات سمجھائی وہ ایمان لے آئے یہ نبی کا جذبہ ہے یہ دشمن کے بیٹے ہیں بہت دشمنی کے کوئی بات نہیں ختم ہو گیا وہ اب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا تو اب کیا اب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو سرفراز کریں گے ہاں ان کو جنت والا بنانے کی یہ کام اللہ نے ہم کو دیا ہے اس نے کہا کہ دین کی محنت کہ وہ ہمدردی پر ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کرو اپنی ذات کے ساتھ بھی ہمدردی کرو کو ان کو نارا اپنے عہدوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرو تاکہ سب دو تک سے بچے اور کوئی غرض نہیں ہے نہ مال والے سے مال لینا ہے نہ عہدے والے سے عہدے میں شرکت کرنی ہے نہ زمیندار کے زمینداری میں شرکت کرنی ہے بلکہ سب کی زندگی حکموں والی ہو کر وہ دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائے اللہ نے ہم کو یہ مبارک کام دیا ہے ہاں، دنیا سے آخرت بنانے کا یہ کام کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ ہاں یہ تقاضا ہے سب تک فیم آتا کہ اللہ ہوتا الآخرہ تم کو اللہ نے دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ کارون کو مال لے کر یہ تقاضا کیا تو اپنے مال سے آخرت بنا اس نے نہیں بنائی مخالف ہو گیا اور اس مخالفت میں وہ مارا وہ مان بھی گیا زندگی بھی گئی اور عذاب میں مبتلا ہو گیا اس نے یہ قصے سنائے ہیں ماننے والوں کے نہ ماننے والوں کے اس کا یقین آوے تو اللہ نے ہم کو سرفراز فرمایا ہے اپنے نعمتوں سے جی ہاں اور اپنے تین سے اور اللہ نے ایک کام دیا ہے اللہ ہمیں اسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جانے مالی طاقتیں دی ہے تو خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے شر کے مٹنے کا ذریعہ بنے کہ وہ خوش نصیب ہے حدیث پاک میں ہے کہ تو بال دن ضان اللہ مفتاحا للخیر و وہ لشر کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو خیر کا ذریعہ بنے شر کے ملنے کا ذریعہ بنے اللہ کے اطاعت و تابیداری کا ذریعہ بنے اللہ کے نافرمانیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے اس محنت میں اللہ نے دونوں باتیں رکھی ہے کہ جب یہ محنت پر کھڑے ہوں گے اپنی صلاحیتیں لگائیں گے تو اللہ ہمیں خیر کا ذریعہ بنا لے گا جی ہاں اور شر ختم ہوگا اللہ کے ناراضگی کا ماحول ختم ہوگا اللہ کی رضا والا ماحول آئے گا یہ نعمت دی ہے اور جان مال اس کے لیے دیا ہے کہ مسلمان کا جان مال اس کام کے لیے ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اس لیے ہم سب ارادے کریں کہ انشاءاللہ یہ کریں گے اور کرتے رہیں گے دوسروں سے کرائیں گے دونوں دوسروں سے کرائیں گے سب کو اس میں شریک کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایسی رحمت لے کر آئے خود بھی کرو دوسروں سے بھی کراؤ دوسروں کی بھلائی کرو دوسروں کو سمجھاؤ جب دوسروں کو سمجھاؤ گے تو وہ آپ کی بات سمجھ کر جتنا کریں گے اللہ جتنا انعام ان کو دے گا آپ کو بھی دے گا اس امت کا خاص انعام ہے کہ خود بھی کرو دوسروں سے کراؤ جب دوسروں سے کراؤ گے سمجھا بجھا کر وہ جتنا کریں گے ان کو جتنا اجر و انعام ملے گا اتنا سمجھانے والوں کو ملے گا تھوڑی محنت پر زیادہ کمائی یہ سونے چاندی کی تجارتیں ہوتی ہیں ایسے یہ ہے بڑی تجارت اب ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں ماشاء اللہ یہ راجی آپ کو پیش کریں جو جو تقاضے اس محنت کے لیے پیش کیے جائیں اس کو اوڑھنے ہیں اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے تاج محمد صاحب جی کہاں سے ہیں آپ کی گڑھ سے کتنے وقت کے لیے آپ ایک سال کے لیے ماشاء اللہ احسان اللہ کہاں سے آپ ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات الله الله فلا فلا مضل له له هادي ونشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين میرے بزرگوں اور پیارے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا گے بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہماری طرح متوجہ کی ہے اور ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے ہمیں اس کے لیے آگے بڑھایا ہے ہمیں اس کے لیے اللہ نے آگے بڑھایا ہے اور اللہ چلا رہا ہے اگر اللہ کی طرف سے یہ پرتھنا ہوتی معلوم آدمی کہاں ہوتا تو کہہ نہیں سکتے لیکن گویا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ انعام ہوا ہے بلکہ یوں یوں گمان کرنا چاہیے کہ ایک چھٹائی ہوئی کہ ہم کو اللہ نے کافی پر ڈالا دین کے کام پر ڈالا جاننا لگانے کی کافی کا فرمائی یہ احسان ہے اس احسان کا شکر ادا کرنا ہے اللہ مدینہ سے بھی اللہ نے یہی بنایا کہ تم تو گمراہی میں تھے سال کے جہنم میں گر جاتے ایسے حالت تمہاری ہو گئی تھی اللہ تمہیں وہاں سے بچا کر لایا ہاں اللہ تم کو وہاں سے یعنی جہنم کے کنارے پر سے بچا کر کے لایا وہاں کا تم نے آ بچا اللہ ورنہ گرتے جو بچایا ہی نہیں بلکہ ان کا انتخاب ہوا اللہ نے ان کو چھانٹا محمد ممی نے عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی تھی قریش کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا بلکہ آپ کی مخالفت کی اور انہوں نے آپ کے کام کو چلنے نہیں دیا آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی دائیں ڈالی دشمنیاں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دور کیا اور انشار مدینہ کو اللہ لایا ہوا یہ بات کہ بس کے بس کے ایگزام چل رہے تھے تو والے تھے آپ ہر طرف سے ہر کے موسم کچھ تجارت والے بھی ہوتے تھے حج والے بھی ہوتے تھے کھڑے ہوتے بازار لگتے تھے نئے لگتے تھے یہ بھی پہنچ گئے تھے مدینے کے لوگ میں کچھ پتا نہیں ہے وہاں مینا کی راتوں میں مینا کی راتیں چاندنی راتیں ہوتی ہے دس سے شروع ہوتی ہے مینار کی راتیں دس گیارہ بارہ تیرہ یہ راتیں چاندنی ہوتی ہے تو لائٹ کا پریشان تھا نہیں وہ چاندنی ہے ان سے ملاقات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو ہم لوگ ہیں یہ یشریف کے یس مدینہ کا پرانا نام تھا یہ یشریف کے لوگ ہیں آئے ہیں آئے تھے کسی کام سے ملاقات ہوئی آپ نے ان کو جاوت روپ کرایا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مختلف کتاب نازی سنوائی ہے اور شریف پڑھ کے سنایا بہت دعوت دی ایمان کی اسلام کی ہاں۔ اور یہ کہا کہ مجھے یہاں کام کرنے نہیں دے رہے تم لوگ کے نام لاؤ میری بات قبول کرو میرا ساتھ سمجھایا ان کو تو ان کے کانوں میں پہلے کچھ بات پڑی ہوئی تھی کیونکہ پڑوس میں یہودی رہتے تھے مجھے نہیں کوئی مالدار تھے یہ انہیں کے قدردار رہتے تھے ذکی داریاں بھی ہو گئی تھی ان کے ساتھ تو وہ یہودیوں سے سنتے تھے کہ آخری زمانے کا نبی آنے والا ہے مکے سے ظاہر ہوگا وغیرہ وغیرہ بات پڑی ہوئی تھی ہم یہ بات سامنے آئی جو سنی تھی وہ سامنے واپس میں کہنے لگے کہ بھائی یہ نے سننے نہیں چاہتا یہ کے ہاتھ دیں گے ایمان لائیں گے یہ کام کریں گے وغیرہ بھائی یہودی یہ لا رہے یہ کام کرے ہم کریں ہاں، ہم کریں تو اس لیے یہ کچھ کام کرے اس سے پہلے ہم پہل کریں پہلے انہوں نے پہل کی اور وہ سبھی ہو لیا انہوں نے اپنے نقصان کا مطالبہ کیا ہاں۔ حق جو ہے وہ تعاون سے پھیلتا ہے فائدہ ہے یہ ہاں، زمین کے ساتھ اگنے والی جگہ پانی سے اگتی ہے اگر پانی سے کیا اگے گا تو حق جو ہوتا ہے اس کو تعاون چاہیے اس لیے آپ نے کہا کہ میرے کام میں میرا تعاون کرو اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ بھی جا سکتا ہوں تمہارے تمہارے علاقے میں بھی جا کے کام کر سکتا ہوں یا تو میرا ساتھ ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کا آنا ہمارے ہاں یہ سب بہت بڑا شرف ہمارے لیکن ہم ابھی پٹے کٹے ہیں ہمارے دو خاندان ہیں وہ آپس میں کٹے ہوئے وہ آپ تو ہمارا مجمع نہیں ہوگا آپ کا کام تو مجمع جاتا ہے تو پہلے کی بھی سمجھ گئے آپ کا کام ایک مجمع جاتا ہے ایک فکر کے ایک رائے کے آپ کا کام اس کو جاتا ہے اس لیے ابھی جائیں آپ کہیں گے کو سمجھائیں گے کام کریں گے آپ کے کام پر ایک تیار کریں گے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انصار کو اس کام پر چلایا ایسا کسی کا بیان جو میں نے کہا لائن کو لایا تو ان کے لانے کا یہ چیز شروع کی اللہ تعالیٰ ان کو معاشرہ اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں کسی کام کو کل چلانا ہوتا ہے تو اس سے اسباب کرتے ہیں کسی کام کو مٹانا ہوتا ہے تو اس سے اسباب پیدا کرتے ہیں ہاں یہ اسباب ہو گئے ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے چھوٹوں سے لے کر آخر تک ذمہ داریاں لی ذمہ داریاں پوری کی اور ذمہ داری کیسے پوری کی اخلاص سے ایشار سے اخلاص سے اور ایشار سے یہ حفاظت ہے نبی کا ساتھ دیا ہے اخلاص کی صفت کے ساتھ کچھ نہیں چاہیے اللہ راضی ہو جائے ہماری آدرت بن جائے مشرف کرنے والوں کی یہی گیزا ہے جب تک وہ اس غذا پر رہیں گے ان کا کام بڑھتا رہے گا ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں تو اللہ کا کام چاہیے اور اللہ راضی ہونا چاہیے ہاں یہی جان ہے اس کی جب آخرت والے ہوں گے اللہ کی رضا کرنے والے ہوں گے اللہ ان پر رکھ کر اپنا کام چلا دے گا ہاں چلائے گا اللہ چلائے گا کون اللہ چلائے گا لیکن ان پر رکھ کر چلائے گا کہ انہوں نے کیا انہوں نے کیا انہوں نے کیا یہ عزت ملے گی ان کو کرنے والا والے صاحب خان کیا ہوتے ہیں مہاجرین کیا ہوتے ہیں کوئی کیا ہوتا ہے اس کا کارخانہ ہے زمین آسمان لوگوں کے دل ایسے کس کے قبضے میں قبضے میں جانے والا لیکن ایک مخلص بندے متوجہ ہو جاتے ہیں دوسری چیزوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے تو اگر اندر نہیں ہوتی بلکہ وہ خالص اللہ کے لیے اللہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بناتا ہے اپنے کام کا ان کا رکھ کر کام چلاتا ہے نام ان کا بنتا ہے اور کام ہوتا ہے اللہ کا کہ پتہ جماعت سے کام کیا پتہ سے اللہ نے کیا ہاں۔ کس نے کیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں مٹھی پر ریت پھر گئی تو سب کے آنکھوں میں جا کے میرے دشمن ہو گئے اور وہ ہر گئے ہاں اللہ نے بنایا رما رمائی کئی طرح ولا کن اللہ علامہ آپ نے نہیں دیکھی ہے وہ مٹھی پر دیکھتی ہے اور ہم نے دیکھی ہے دیکھا خوشاب ایسے کہا کیونکہ بدل کے میدان میں ابو جہل اور اس کی پوری جماعت تقریباً وہ ماری گئی تو جو شادہ سے کہا نبی سے تو یہ کہا کہ ہمارا بھائی تھا بھائی بلا کن اللہ وہ صحابہ سے کہا پلم تک تو لو ہوں بلا کن اللہ پکا ہوں یہ تو سمجھو تم نے ان کو قتل کیا ہے ہم نے قتل کیا ہے ہاں تم نے نہیں قتل کیا ہے کہ ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور میدان جو ہے ان کے ہاتھ میں جاؤ ابو جہل بھی مارا گیا اور جمع تم نے نہیں کیا ہے قتل ہم نے کیا ہے قدم تب تو لوگ کے اللہ قتل ہوں تو یہ کہا آپ نے نہیں تح کی ہے وہ خاص ہم نے تح کی ہے تم نے نہیں مارا ہے ہم نے مارا ہے اور یہی اصل گندہ کرنے والا ہے خدا کا کام خدا کرے گا جی ہاں وہی اپنے کام کا مددگار ہے اللہ ہونا چلو نہیں جنگا اپنے دین کا مددگار ہے میں کوئی شک نہیں ہے جی ہاں کوئی شک نہیں اللہ آج کا مددگار ہے جب چاہے گا اپنا دن زندہ پڑے گا ہاں بھی ہوگی آبادی بھی ہوگی لیکن ہوتا رہے گا یہ اجاڑ ہوگا پھر اللہ اجاڑ ہوگا جی ہاں۔ ہوتا ہے دنیا ہے جو ایک دم آ گیا تو مسل ہو گئے اس اچھا، کیا ادھر تو کے ساتھ ہو گئے کر لیا بہت بہت بڑا کرتا جی ہاں۔ تو ہوتا رہے گا اللہ آپ نے کچھ نہ دکھائے گا ہاں، دن نہیں مٹے گا لیکن جیسے باہر کے موسم بھی آتی ہے پھر خزاں بھی آئے ایک موسم ہے اور ہریالی ہو جائے ایک پتے مل جائیں جائے گی یہ ہمارا بہت بڑا غلط ہے میرے گاڑی کے پاس میں خراب کر دیکھتا ہوں گرمی کا زمانہ اتنی ہریالی اس میں جاتی سارے اور ابھی سردی شروع ہوئی ہے سب وہ چڑھ گیا بہت بڑا غلط ہے ایسے بڑے دین نے اقبال ہو ہوں دین کے اقبال میں ہوگا ہوگا کبھی آگے بڑھے گا کبھی پیچھے ہو جائے گا نہیں گھبرانا چاہیے مطلب پتا ایسا ہوگا ایک حالت نہیں لیکن جی ہاں جیسے شکل ہوتی ہے مورتی کی مورتی وہی بھی حالت پڑے گی ایسا نہیں ہوگا یہاں قدرت کا مظاہرہ ہوگا کیا ہوگا پوجا بھی دکھائیں گے اللہ پھر آباد بھی دکھائیں گے جی ہاں میں نے تو بجن جی کی بات سنی بہت تسلی ہو گئی ٹوٹل بہت نقصان واپس کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نقصان کا نبر کرے گا ہاں کام مخلصین کا ہونا چاہیے ہاں کام مخلصین کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے کام مخلصین ذمہ داری لے کر کرنے والے ہونا چاہیے شکایتیں کرنے والے اعتراض کرنے والے ان سے کام نہیں ہوتا یہ عورتوں کی عادت ہے عورتیں شکایت بھی کرتی ہے اعتراض بھی کرتی ہے ہاں اپنے شوہر پر بھی اعتراض کرے گی بھی شکایت کرے گی یہ بات نہیں ہے ہاں، بلکہ سوچے ہیں کام کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے سوچنے والے بنے لوگ اپنے کاروبار کو سوچتے ہیں اپنے بیٹوں کو سوچتے ہیں ان کے لیے کیا ہونا چاہیے ہاں۔ تاکہ ان کی اگلی زندگی آسان بنے ایسے ہم اللہ کی دین کے لیے کہ کیا ضرورت ہے کیا سفایں ہیں اور اس میں میں کیا کر سکتا ہوں اگر یہ کہتے بیٹھ کے سوچو اور اس میں میں کیا کر سکتا ہوں ہاں۔ سوچنا بھی ہے تقاضے بھی پیدا کرنے ہیں تجویز بھی کرنی ہے اور تعاون بھی کرنا ہے ان چیزوں سے مکمل ہو کے بات ہاں۔ کیا ہو یہ تجویز بھی رکھو گے یہ ہونا چاہیے تقاضے بھی رکھو گے یہ ضرورت ہے یہ دو ہو گئے دو سے کام نہیں ہوگا تیسرا کیا یہ ضرور ہے اور ہمارے ہم اس کے لیے یہ دیں گے ہم اس کے لیے یہ کہیں گے تین چیزوں سے تکمیل ہوتی ہے ورنہ تو عورت بھی گھر میں تقاضا رکھتی ہے کہ بیٹی دار ہوئی یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے ہاں وہ تجویز بھی رکھتی ہے وہ تقاضے بھی رکھتی ہے یہ تو ہر گھر میں ہے ہاں۔ ہر اجتماعی زندگی میں ہے تجویز تقاضے دے تقاضے دے آگے کیا تجویز کے لیے ہمارا یہ تعاون اس تجویز کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہم کریں گے ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں ہاں کب ہوگا سوچنے والے بھی ہیں کیونکہ سوچنے کے کام کرنا تباہ جاتے ہیں